باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه مسافر کے بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر اور گھاٹیوں وغیرہ سے اترتے ہوئے تسبیح پڑھنے کا بیان اور تکبیر و تسبیح وغیرہ میں زیادہ زور سے آواز بلند کرنے کی ممانعت عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا رواه الباری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے بخاری وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه داود صحيح حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر جب پہاڑیوں پر چڑھتے تو تکبیر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح پڑھتے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال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 قوله أوفى أي ارتفع وقوله فدفد هو بفتح الفائين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے پھر پڑھتے لا لری کلح لہ الم الک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يعني وحدہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے ہی بادشاہی اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹ کر آنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار کے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دے دی بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے جب بڑے لشکروں یا چھوٹے لشکروں یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی ارید ان اسافر فاوصنی قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم له البعد وهون عليه السفر رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو حرحرۃ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ مجھے وصیت یعنی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو جب وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہ مقوی لہ البعد علیہ سفر اے اللہ اس کے لیے مسافت لپیٹ دے یعنی سفر مختصر کر دے اور اس پر سفر کو آسان فرما دے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی پر چڑھتے تو تحلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے اوپر آسانی کرو اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ بحری ہے اور نہ تم سے غائب اور دور وہ تو تمہارے ساتھ ہے اور وہ یقیناً سننے والی اور بہت نزدیک ہے بخاری و مسلم